سیدہ ابو ماما رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی والے ایک دن میں بقی الغرقت کی جانب سے گزرے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے جب آپ نے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنی تو یہ آپ پر گرا گزرا آپ وہیں بیٹھ گئے یہاں تک کہ لوگ آپ سے آگے گزر گئے تاکہ آپ کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو جب آپ بقی الغرکت کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو قبریں دیکھی لوگوں نے ان میں دو آدمیوں کو دفن کیا تھا آپ وہاں رک گئے اور پوچھا آج تم نے یہاں کن لوگوں کو دفن کیا ہے صحابہ نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ فنا دو آدمی ہیں آپ نے فرمایا ان کو اس وقت قبروں میں عذاب ہو رہا ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول انہیں عذاب دیے جانے کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا تھا آپ نے ایک تر چھڑی لے کر اسے چیرا اور دونوں قبروں پر ان کو رکھ دیا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے یہ کام کس لیے کیا ہے آپ نے فرمایا ان کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ان کو کب تک عذاب دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیب کی بات ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارے دلوں کی بدلتی کیفیات یا بہت زیادہ گفتگو نہ ہوتی تو تم بھی وہ کچھ سنتے جو میں سنتا ہوں حدیث نمبر تینتیس سو چھبیس مسند احمد